میرے مرشد محبوب حسن علی محبی و محبوبی مرشدی عارف اللہ مجھے تیرے زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار عنوان ہے سراہی جب ہوئی خالی مزاج جیتا بدن کا دور گزر جاتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو اس کے سارے مقوش بدل جاتے ہیں اور جو انسان بے وقوف ہوتا ہے وہ حسین نقوش سے دل لگاتا ہے اور جب وہ نقوش بگڑ جاتے ہیں جیسے کہ حضرت کی اور شعر ہے جن کا نقشہ قتل جوانی کا پہلا آج نانا نانی کا کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے کیا بھروسہ ہے اس جوانی زمانے بات فرماتے کہ جب حسینوں کے نقوش ایک دن بگڑ جائیں گے پھر پھر اس سے سے کس دل بہلائے گا کسی دوسرے حسین کو دیکھ دیکھ کر دیکھے گا پھر اس کے نقوش بگڑ جائیں گے پھر تیسرے کو دیکھے گا اور لیکن اللہ تعالیٰ سے محروم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو عدل سے ہے اور ابد تک رہے گی اور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 دل بھی کمزور ہو جاتا ہے بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے سنوائی بھی کمزور ہو جاتی ہے عقل بھی اس کی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے بے وقوفوں کی طرح اس کا انجام ہو جاتا ہے اور ہم نے کہ بد نگاہی کا مریض اس کی چال دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ نگاہی کا مریض اس کی چال ہوتی ہے جیسے باولا کتا چلتا ہے پاگل کتا ادھر سے ادھر چلتا ہے اس کی چال بھی ٹھیک نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور کہ حضرت خانوی رحمۃ نے فرمایا کہ بد نگاہی کی اتنی خرابیاں ہیں کہ اس کو دائرۂ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا اور فرمایا کہ بد نگاہی عذاب الہی بد نگاہی عذاب الہی اور مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں از شراب قہر چوں مستی رہی نیز تہارا اور شراب قہر سورج مستی دہی ہاں، کہ اللہ جس کو اپنی اپنے قہر و غذب کی شراب پلا پلانا چاہتے ہیں یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید یہ گناہوں سے توبہ کر لیں لیکن مستقل گناہ کرتے رہنے سے جو ہے اس کی توفیق توبہ بھی آخر کار چھن جاتی ہے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قہر کی شراب پلاتے ہیں تو کسی صورت کے عشق میں مبتلا کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا خاتمہ بد نگاہی کی وجہ سے خراب ہوگی جیسا کہ ایک قصہ ہے تو بہت سے قصے اور ہاں سچے لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مثال کے لیے ایک قصہ حضرت نے سنایا کہ ایک شخص تھا وہ بدنگاہی کا مریض تھا اس کو کسی سے پیش کراتا تھا اس کو بیمار پڑ گیا اور آخری وقت جب اس کا آیا تو لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ بھئی تم توبہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہے نے تو اس نے کیا جواب دیا کہ رضا کا علا بوا دی رحمت الخال کہ میں یعنی اس نے کفر کر ڈالا اس نے کہا کہ میں اپنے محبوب کا راضی ہو جانا اللہ کی رحمت سے زیادہ سمجھتا ہوں کفر پہ خاتمہ ہو گیا اس قدر اس کا کیونکہ پتنی کے مریض عشق مجازی کے مریض کی عقل جاتی رہتی ہے عقل خراب ہو جاتی ہے صحیح صحیح بات اسے بری معلوم ہوتی ہے اسی لیے ہمارے رزا احمد اللہ نے فرماتے تھے جو آنکھ کی حفاظت کر لے گا اس کا قلب بھی محفوظ رہے گا اور شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی اور جو آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہتی اور قلب میں بھی جو ہے اس کے معشوق بسے ہوئے ہوتے ہیں حتیٰ کہ حضرت نے فرمایا کہ نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز میں وہی گندگی اور وہی آرام شکلیں اس کو سجدے میں بھی اس کا اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ سراہی جب ہوئی خالی مزاج ساغانہ بدلا سارے عاشق بھاگ جاتے ہیں جب حسن بگڑ جاتا وہ وہ تو وہ جو سورت ظاہری تھی ظاہری حسن کے وہ شاپ تھے وہ سورت نہ رہی وہ بھاگ جاتے ہیں دھوکہ دے جاتے ہیں اور کتنے کتنے جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دے جاتے ہیں بہت سی عورتیں جو ہے اس سے دبا کھا جاتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ استعمال کر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی یہ ہاتھ ہے اس عنوان پہ وہ حضرت ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ جب ملائم خاں خشم خاں ہو گئے جب ملائم خاں یعنی کہ بہت ہی نرم نازک تھے پہلے جوانی میں سرخ و سفید نرم نازک اور خشب کہتے ہیں اس لکڑی کو جو بالکل سوکھ گئی ہے اب جب جوانی گزر گئی بڑھاپا آپ آ گیا تو خشب تھا یعنی بالکل سوکھ گئے اور آزاد سب تو گئے جو لچکدار چیزیں تھیں وہ سب کچکدار ہو گئی اور سوکھ کے لکڑی کی طرح ہو گئے یعنی وہ بلائمیت نہیں رہی جب بلائم خاں خشب خاں ہو گئے سارے عاشق پھر کے سب خام ہو گئے سب بھاگ گئے جتنے عاشق تھے جو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم تم پہ جان دینے کو تیار تھے جب وہ سب بگڑ گیا تو اب سب غائب ہو گئے گھر جو برا بدلا گھر کا دام بدلا ادھر جو راتیاں بدلا ادھر تاریخ دا بدلا جوانی جب نہیں باقی جوانی کا نشان بدلا جوانی جب نہیں باقی جوانی کا نشان بدلا ادھر تاریخ بدلی ادھر جو راتیاں بدلا ادھر تاریخ دا بدلا جوانی جب نہیں باقی جوانی کا نشان بدلا میں آگ رنگے گل و رنگے گل پتا بدلا رنگے گل و رنگے گل پتا بدلا سیاح جب ہوئی مزاج سا بھرا بدلا جبانی بدلا بڑھاپے سے جوانی کا رنگے رنگ بدلا بڑھاپے سے جوانی کا رنگے اربا بدلا گنگاروں تن لے کے آؤ آؤ بدلا گناگاروں کا طرز کریا ہو خدا بدلا پھر رونے لگے جنہوں نے حکیموں سے دل لگایا تھا اب وہ رونے لگے کہ ہم نے کہا یہ اپنی زندگی کو ضائع کر دیا بڑھاپے سے جوانی کا اور رنگ ارغوا بدلا گناگاروں کا طرز کریا ہو آ بدلا نگاہوں کا شہر تیروں کما بدلا نگاہوں سے جو زیر کر دیتے تھے حسین اور ان کے جو ابرو اور پھل کے اس کو عاشق جو شاعر عاشق جو ہے وہ تیرو کمان سے تشویح دیتے تو اب اب وہ ساری کی ساری وہ بدل گئے اس کا جو جادو تھا نگاہوں کا وہ شہر تو نگاہوں کے وہ کر لیتے تھے مردوں کو زیر کر لیتے تھے نگاہیں یہی بات کو جو ہے وہ اور عورتوں کے لیے بھی ہے کہ مردوں کے اندر ہوگی وہ کشش عورت کے لیے اللہ نے رکھی ہے لیکن وہ نامحرم کو دیکھنا تو حرام ہے تو اسی طرح سے یہ نگاہیں کہتے ہیں نگاہوں کا فردن اس سے کچھ نہیں ہوتا نگاہ اور اصل اصل جتنے بھی شعرا مجاز ہیں دیکھ لو تو ان کے شاعری کے اندر لازمن حسینوں کی آنکھوں کا بھاؤ کا نقشہ چہرے کا نقشہ لازمی ہے پہلے چہرہ دیکھتے آدمی اس سے گرفتار ہوتا ہے اس کے بعد دوسری منزلیں آگے آتی پہلے چہرہ ہی دیکھ کے آدمی گرفتار ہوتا ہے اور یہ بیوقوف کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ سب جہالت کی بات ہے تو گے جو شہد جو جن آنکھوں سے وہ زیر ہو جاتے تھے تو وہ سب کہاں بدل گیا اس کا سب بدل گیا جب مشن بگڑ گیا نگاہوں کا بدلے جب کہاں بدلا جہاں حسن بدلا اور حسینوں کا جہاں بدلا جہاں نے حسن بدلا اور حسینوں کا جہاں بدلا نگاہوں کا تیروں کہا بدلا جہاں حسن بدلا اور حسینوں کا جہاں بدلا یہ ظالم نفس مارا جب تا میں متا بدلا یہ ظالم نفس مارا جب تا میں متا بدلا تم میں نے طرح طرح کی ترکیبوں سے جال جال بچھاتا ہے اور حرام عشق میں مبتلا کرتا ہے کبھی تبلیغ کے بہانے بھی ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ معاف کرے میں تو اپنے کام سے کیا تھا سرکاری دفتر میں تو وہاں ایک اسسٹنٹ جو تھا وہ داڑھی واڑی تو کچھ نہیں تھی اس کی بے چارہ جماعت میں وقت لگاتا تھا لیکن وہ کوئی لڑکی کو سامنے بٹھا کے اس کو چھ بات چھ باتیں ہوں سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ ایسی شیطان اور نفس ہے یہ کہیں کسی بہانے سے کہیں کسی بہانے سے جو ہے وہ نفس کو مبتلا کر دیتا ہے حرام عشق کے اندر اور بظاہر وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں کہ میں اس کو تبلیغ ردین کر رہا ہوں اور خود کے نہ داڑھی نموش وہی جو سروس صاحب کہتے ہیں کہ نہ داڑھی نموش دین سے بالکل بے غم ایسے جیسے شہروں اور وہ لڑکی کو سامنے بٹھا کے اس کو تبلیغ ردین کر رہا ہے یہ جو کہ حرام ہے حرام کام کر رہا ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں اسی لیے حضرت تھانوی نے فرمایا گناہوں کو معمولی سمجھنا سب یہی کفر ہے کفر تک پہنچا دیتا ہے اور کما بدلا جہاں حسن بدلا ہم کا جہاں بدلا جب نام پتا بدلا تو میں نے باب پر بھی کا بدلا یہ کسی اللہ والے کی صوبت کھاتا ہے اس کو ایک باریک باریک چالوں کا نفس کی باریک چالوں کا ادراک ہونے لگتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کھٹک پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کی صحبت سے سب سے بڑا فائدہ یہی پہنچتا ہے کہ اس کے دل میں جو انوارات ہوتے ہیں گناہ میں ظلمت ہوتی ہیں اور ظلمت کو وہ محسوس کر لیتا ہے اور پھر فوراً اس سے جو ہے بچ جاتا ہے یہ بچنے کی فکر کرتا ہے یا کم از کم توقع سے توبہ اس کو نصیب ہو جاتی ہے یہ ظالم ہمارا جب نام بتا بدلا تو میں نے باب تکوا پر بھی فوراً پاک بدلا کبھی کبھی جو ہے وہ ہمدردی جتاتا ہے یتیم لڑکی یتیم ہو گئی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہمدردی سے ہاتھ پھیر رہا ہے لیکن اس کو خبر نہیں اس کپڑے بھی ناپاک ہو رہے ہیں اور یہ حرام ہے نہ یعنی محرم چاہے یتیم ہو چاہے کچھ بھی ہو اور کبھی جو ہے وہ حضرت نے سنا ہے کہ بمبئی میں ایک جو ہے وہ صاحب تھے جو پہلے بہت نیک متقی اللہ والے تھے لیکن تو کچھ عرصے کے بعد حضرت والا وہاں سے ملنے گئے ان کے دفتر میں تو دیکھا کہ ٹوپی بھی اتری ہوئی اور بیچ میں مانگ نکالی ہوئی تیل کنگی پھوٹ کیا ہوا اور پان کھا رہے ہیں اور لال ہو رہے ہیں تو حضرت نے سمجھ لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے حضرت نے اندازہ کر لیا کہ وہاں کوئی بے پردہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری پی اے ہے بیچاری یتیم ہے اس کو میں نے رکھ لیا ہے مستحق ہے بیچاری حضرت نے فرمایا کہ اس کو فوراً نکال دو کیونکہ اگر یہ اس کو پیے پیے رکھو گے تو بے پیے پیے رہو گے یعنی حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے تم سمجھ رہے ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی خیر پائی کی جو دین کا حصہ ہے حالانکہ اس خیر پائی میں جو ہے اس کے پیچھے حرام چھپا ہوا ہے اور تم تمہاری دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی شکر ہے کہ وہ چونکہ اللہ کی صحبت میں آتے جاتے تھے ان کو سمجھ آ گئی انہوں نے اور حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس سے ہمدردی ہے تو کسی بوڑھے آدمی کو پکڑو اور اس کے اس کو کچھ پیسے دے دیا کرو کہ اس کو جا کے پہنچا دو تم خود مت پہنچاؤ ورنہ تم پہنچانے جاؤ گے تو پھر گرفتار ہو جاؤ گے اس طرح سے جو بچ گئے یہ ظالم ہمارا جنگا میں بتا بدلا تو میں نے بات ستما کر بھی فوراً پاس سے جو گناہ کی تو غفلت کا جہاں بدلا گناہوں سے جو تما کی تو غفلت کا جہاں بدلا دنیا آسی کی بدلی اور اس کا آسماں بدلا ایک تو کرامت ہے جو بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے یہ عزم کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا سے پھر کمزوری کی وجہ سے پھر گناہ ہو جائے لیکن اپنے عزم میں سچا ہو اپنے وعدے میں سچا ہو کہ اس وقت جس وقت توبہ کر رہا ہو اس وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو پکی توبہ کر لے پھر اگر شیطان بہتائے کہ تم تو بہت کمزور ہو بار بار توبہ ٹوٹ جائے گی پھر تمہاری تم پھر گناہ کرو گی تو پھر حضرت نے فرمایا کہ شیطان کو کہہ دیں کہ میں گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا میں پھر گناہ کر بیٹھوں گا پھر اپنے اللہ سے معافی مانگ لوں گا لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہو اس وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو اور دل میں شرمندگی اور ندامت پیدا ہو جائے اور دوسرے یہ کہ گناہ میں مبتلا نہ رہے یعنی اگر نگاہ خراب کر رہا ہے تو نگاہ خراب کیے نہ رہے اس کو دیکھ کر استفاد نہ پڑے لاہور نہ پڑے جیسے صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ لاہور حضرت دیکھیے کیسی ہے ہے بے پردگی قوت حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اس لاہور پر وہ دیکھتے جا رہے تھے اور اور لاہور پڑھ رہے تھے حضرت نے تمہارے لاہور جو ہے خود تمہارے لاہور لاہور پڑھ رہا ہے تمہارے لاہور میں اس لیے کہ تم گناہ گناہ کرتے کرتے استفار کر رہے ہو قبول نہیں گناہ سے پہلے فوراً الگ ہو جاؤ اور دل میں ندامت پیدا کروں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پکا عزم کر لو تو انشاءاللہ توبہ قبول ہوتی ہے گناہوں سے جو توبہ کی تو غفلت کا جہاں بدلا گناہوں سے جو توبہ کی تو غفلت کا جہاں بدلا زمین آتی کی بدلی اور اس کا آتما بدلا زمین آتی نے گناہ کا زمین آسی کی بدلی اور اس کا آسما دل بدنڈا دلین جب سے ان کا بدلا یعنی اللہ تعالیٰ کا درد چھوڑ دیا ایسی بے کی کہ اللہ کو چھوڑ کر ان مرنے والی لاشوں سے دل لگایا دنیا سے دل لگایا دلین دان جب سے آن ان کا آستا بدلا جہاں نے کرم ہم دیکھا جہاں نے شاد بدلا جس نے اللہ سے اللہ سے دل کو ہٹایا غیر اللہ سے لگایا اس کو جو ہے دنیا میں کرم و غم کا سامنا کرنا پڑا اور اگر توبہ نہ کرے گا تو آخرت میں بھی پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کا و غم اس کا مقدر بن جائے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے دلے نادان جلدے آہ ان کا آستا بدنا دلے نادان جب آہ ان کا آستا بدنا جہاں کرو جہاں نے سروگنگا بدنا کی خوشیوں کے گویا شام نے اجڑ گئے ساری شامیاں اس کی خوشیوں کے اجڑ جاتے اور ترکی اب ترک ہوگا مسکا مقدر بن جاتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے تعجب کیا جو دنیا آدم ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا اللہ کی عظمت اس کے دل میں آ گئی اللہ کی محبت اس کے دل میں آ گئی اور وہ سمجھ گیا کہ دنیا تھوڑے دن کی ہے یہاں کی خوشی ہمیشہ کی خوشی نہیں آ رہی ہے یہاں کی تکلیف ہمیشہ کی تکلیف نہیں بلکہ آ رہی ہے اور امتحان کے لیے ہے وہ عارف یعنی اللہ کو پہچاننے والا اس کی نظر میں ساری دنیا کے ساری کائنات کا ہو جاتی ہے کوئی قیمت نہیں رہتی اس کی نہ معاشرے کو خاطر میں لاتا ہے نہ مال کو خاطر میں لاتا ہے نہ دوستوں رشتے داروں کو خاطر میں لاتا ہے سب سے بڑا رشتہ اللہ سے اس کا جڑ جاتا ہے تعجب کیا دنیا کا ہے کیا جو دنیا آدم ہے نگہار تمہیں پلک پر مہر تابا سے جہانے افسرا بدلا پلک پر مہر تابا سے جہانے افسرا بدلا جہان افسرا ستاروں کا جہاں تابا یعنی اس کے دل کے اندر جب اللہ تعالیٰ کے تابانی اللہ کے تجلیات کی تابانی اس کے دل کو دل میں تجلی تجلی فرما ہو جاتی ہے اللہ کی تجلیات بس پھر اس کے سارے اس کی نگاہ میں سارے سورج چاند ستارے بڑے ہوئے یہ سب کچھ جو ہے یہ الادہ ہو جاتے ہیں بے قیمت ہو جاتے ہیں تعجب کیا جو دنیا بلا کم ہے نگہ سننے پلک پر میرے تابا سے جہانے اب کرا بدنا یہاں جہاں نے دنیا کے حسین یعنی ان کا جہان اب بدل گیا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ جو حسن کے خالد ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آ چکے منکش افر ہوئی جس کے تجلی ان کے دل میں منکش افر ہوئی جس کے نگاہوں میں و انجم سما بدلا نگاہوں میں مہا و انجم کا سما بدلا تجلی ان کے دل میں اثر ہوئی جس کے جس نے حکیموں سر پہ نظر کیا ان کو خاتے میں نہیں لایا مجاہدہ کیا مشقت کیا تقاضا ہوا دل میں لیکن نہیں دیکھا بس پھر کچھ عرصہ مجاہدے کے بعد اور کچھ ذکر اللہ مداومت کے بعد اور سنتوں پر مواضبت کے بعد اور صحبت اہل اللہ کے ساتھ پھر اس کے دل کے اندر اللہ کی اللہ کی اللہ تعالیٰ کا خوش چمکتا دمکتا خورشید و آفتاب شروع ہو جاتا ہے تجلی ان کے دل میں منکشف اکر ہوئی جس کے نگاہوں میں ماں خورشید و انجم کا سما بدلا نگاہوں میں محبل شید و انجم کا سما بدلا ادھر جو راتیاں بدلا ادھر تاریخ کا بدلا جوانی جب نہیں بار جوانی کا نشان بدلا بجانے آپ رنگے گل رنگے گل ستا بدلا سرانی جب ہوئی خالی

حدیث سے پڑھ کر سنا رہا ہوں حق ربوبیت اور تقاضائے بندگی حق ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ پالنے والے ہمارے پالنے والے کا حق اور تقاضائے بندگی یعنی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا خدا تعالیٰ کو کہیں بات نہیں کرو گی خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا حق تعالیٰ کی پرورش اور احسان کا بھی تقاضا ہے اور شرافت گندگی کا بھی تقاضا ہے کہ اپنے پالنے والے کو ناراض کر کے ہم لذتوں کو اپنے قلب میں نہ لائیں اور یہ حقیقت وہ ہے کہ لائق بچے بھی جس پر عمل پیرا ہیں کہ محلے کا اگر کوئی لڑکا کہتا ہے کہ چلو آج سنیما دیکھیں یا فلاں لڑکی کو دیکھیں یا فلاں گنا کا کام کریں تو شریف بچہ کہتا ہے کہ نہیں ابا ناراض ہو جائیں گے اگر وہ کہتا ہے کہ آج ابا کی فکر چھوڑو ابا کو ناراض ہونے دو تو جو لائق بیٹا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ابا نے ہمیں پالا ہے ہم تمہارے مشورے پر عمل کر کے اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے سارے عالم کو پال رہے ہیں وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہ کریں وہ سارے عالم کے پرور ہیں سارے عالم کی پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے اور ہم سب ہم سب اجزائے عالم ہیں تو جو یعنی سارے عالم کے جز ہم بھی ہیں ان کو الگ الگ بٹھاؤ گے بات کرنے سے حل آتا ہے بات نہ کرو وہ سارے عالم کے پروردگار ہیں سارے عالم کے پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے اور ہم سب اجزائے عالم ہیں تو جو سارے عالم کو پال سکتا ہے وہ جزو عالم کو نہیں پال سکتا لہذا شیطان کی دھمکی سے مت متاثر ہو کہ تم کہاں سے کھاؤ گے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی چال میں آ کر رزق کے معاملے میں تم حرام و حلال کی پرواہ نہ کرو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ رزق نہیں رکھا ہے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے پر تھوڑا سا تھوڑا سا سبق تو اختیار کرنا پڑے گا مثلا دکان کھولنی پڑے گی لیکن گاہک تو اللہ تعالیٰ ہی بھیجیں گے اس لیے ان کو ناراض کر کے نجس کماؤ نہ کوئی ایسا کام کرو جو ان کی ناراضگی کا سبب ہو لہذا جب دل کوئی خواہش پیدا دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام پر اکثر اپیل کرتا ہے اور وہ عجمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت عرب میں مقرر ہوں ورنہ اگر مالک آپ لوگوں کے دلوں میں محبت نہ ڈالتا تو میری بات آپ کیوں سنتے اس لیے درد دل سے کہتا ہوں کہ جب دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو فوراً ایک چھوٹے بچے سے سبق لے لو بعض بچے ایسے مہذب اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو ٹافی پیش کرتا ہے کہ لو یہ ٹافی تو وہ بچہ اپنے ابا کو دیکھتا ہے کہ ابا کا کیا اشارہ ہے جب ابا آنکھ سے اشارہ کر دیتا ہے کہ لے لو تو وہ بچہ لے لیتا ہے ورنہ نہیں لیتا اسی طرح جب آپ کے دل میں بھی کوئی خواہش پیدا ہو اور شیطان حسین شکلوں کی ٹافی پیش کرے تو آسمان کی طرف دیکھو کہ ربا کیا چاہتا ہے وہ اس بات سے خوش ہے یا نہیں کیا ربا کا حق اکبر سے زیادہ نہیں باپ نے یہ آگے نہیں بنائی بھی جمیلیں آزادی نا وہی جمیل وہ بھی جمی کمی یادینا وہ بھی جمی کیسی یادینا ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں ہمارا کوئی رول اور کوئی جز ہماری کوئی کیفیت اور کوئی خواہش ان کی غلامی سے آزاد نہیں ہے لہذا جب دل میں کوئی خواہش پیدا ہو پان نظر کی ہو یا زبان کی ہو ہاتھ کی ہو یا پیر کی ہو تو ایک چھوٹے بچے سے سبق لے لو کہ وہ ابا کے اشارے کے بغیر ایک تک نہیں لیتا آ ہم ایک چھوٹے بچے سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ربا کا اشارہ نہیں دیکھتے اور اپنی خواہش پر عمل کر لیتے ہیں لہذا شرانت بندگی کا تقاضا ہے کہ جب دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو ربا کا اشارہ دیکھو کہ وہ خوش ہے یا نہیں اور اپنے دل سے پتوا لے لو اگر آپ کا دل فیصلہ کر دے کہ اے دل تجھ کو تو مزہ آئے گا مگر اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے تو بس پھر اپنی خوشیوں کا خون کرنا سیکھ لو اسی خون آرزو سے اللہ ملتے ہیں اپنی مٹی کو ان مٹی کے کھلونوں پر مٹی مت کرو جس اللہ تعالیٰ نے عالم شباب عطا فرمایا ہے اپنے شباب کو اسی پر فدا کرو کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس جوان نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ پر فدا کی اور نافرمانی سے جوانی کا عیش نہیں لیا اس کو قیامت کے دن سایہ الہی کا وعدہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے شاہ گنشہ عبادت ربی ہی جس جوان کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھی اور دوسری روایت ہے شاہ بن نشہ کی عبادت اللہ اور تیسری روایت شرح بخاری نے علامہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے جس کو اختر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ شاہ بن اپنا شبا بہو نشا بہو عبادت اللہ جس جوان نے اپنی جوانی کی نشاخ اور خوشیاں سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پناہ کر دیں اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور اس کا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا اور میرے شہر فرماتے تھے کہ جو اپنی خواہشات کو جلا کر خاک کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور خون آزر کرتا ہے شکست تمنا کرتا ہے اس کا جلا بھنا دل اور ایمان اس قدر خوشبودار ہوتا ہے شانی کباب اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے جدھر سے یہ گزر جائے گا کافی گا کہ بھائی یہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہے وہ کسی بندے کی محنت اور مجاہدہ شکست آرزو اور پورے تمنا کو رائے گاہ نہیں کرتے وہ دیکھتے ہیں کہ اسی ہوئے زمین پر کتنے بندے ہیں جو سی آر سنیما کی شرچینا اور بد نظری کی لانت میں مبتلا ہیں لیکن انہی میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میری لانت سے بچنے کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں ان کا دل ہزاروں زخم حسرت کھاتا رہتا ہے مگر یہ وہ بندے ہیں جو مجھ کو ناراض کر کے حرام لذت کو استعراض نہیں کرتے درامد نہیں کرتے زہر مشتری اور تہذیب کے متعلق سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ اللہ تعالی نے زہر اور مشتری کو چار چاند ندیش کو چھ چاند اور زمین کو ایک چاند دیا ہے اور اتاروں کو ایک چاند بھی نہیں دیا کیونکہ سورج کے بالکل قریب ہے اس لیے سورج کی روشنی سے ہر وقت چمکتا رہتا ہے اسی پر میں کہتا ہوں کہ آفتاب ایک مخلوق ہے اس کے قریب رہنے والے سیارے کو اللہ نے چاندوں سے مستثنا کر دیا مستغنی کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو اپنے قلب میں خالق آفتاب اور خالق شمس و کمل کی تجلیات خاصہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ان کو زمین کے چاندوں سے مستغنی نہ کر دے گی یہی وجہ ہے کہ وہ مٹی کے رنگ و روبن سے مٹی کے سے مٹی کے کھلونوں سے نہیں بکتے یہی دلیل ہے کہ ان کا قلب غیر اللہ سے مستغنی ہے یہی علامت ہے کہ یہ شخص ساحل نسبت ہے یہی علامت ہے کہ یہ ساحل ولایت ہے یہی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست ہے جب تک قلب غیر اللہ سے مستغنی نہ ہوا نہ ہو اور دنیا کے چاندوں پر مر رہا ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہے خاص طور سے ابھی یہ محروم ہے حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ سے محمد مضامین کے فرماتے تھے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو خود اپنا حال حضرت والا اللہ تعالیٰ حضرت والا سے بیان کرواتے فیضان حرم واضح ہے اس میں سے دیا گیا ہے جو حضرت والا کا وہاں بیان حرم شریف ہے حرمین شریف میں ہوئے تھے اس کا مجموعہ ہے فیضان حرم اس میں سے یہ اخذ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اچھا آج یہ ہم نے موبائل دوسری جگہ رکھے ہیں بعض لوگوں کو شکایت تھی گھروں میں کہ آواز صاف نہیں آتی گونج ہوتی ہے آج ہم نے اس کی جگہ بدلی ہے تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ ہمارے گھر والوں کو مطلع کریں کہ آج آواز صاف تھی یا نہیں اگر صاف تھی تو ہم موبائل کو اسی جگہ رکھیں گے آج جہاں رکھا ہے ورنہ پھر واپس وہیں رکھ دیں گے جہاں عام طور پہ رکھا جاتا ہے ہمارے گھر والوں کو اس کی اطلاع کر دیں جو لوگ موبائل پہ سن رہے ہیں دعا کر لو بھائی اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولا علی سیدنا مولانا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من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 اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغك محبك اللهم اجعل حبك محبة إلي من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وصحبه برحمتك يا الراحمين منا السميع السلام عليكم ورحمۃ الله وبركاته